قل ما سالتكم من اجر فهو لكم ان اجري الا على الله وهو على كل شيء شهيد قل ان ربي يقذف بالحق علام الغيوب قل جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد قل ان ضللت فانما اضل على نفسي اے نبی کہہ دیجئے کہ جو بدلہ میں تم سے مانگوں وہ تمہیں ہی دیا میرا بدلہ تو اللہ تعالیٰ کے ذمے ہے وہ ہر چیز پر حاضر و مطلع ہے اے نبی کہہ دیجئے کہ میرے رب اللہ تعالیٰ حق سچی وہی نازل فرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہر غیب کے جاننے والے ہیں اے نبی کہہ دیجئے کہ حق آ چکا باطل نہ تو پہلی بار ابھرا نہ دوبارہ ابھر سکے گا اے نبی کہہ دیجئے کہ اگر میں بہک جاؤں تو یہ بہکنے کا وبال مجھ ہی پر ہے اور اگر میں راہ راست پر ہوں تو بس سبب اس وہی کے جو میرے پروردگار نے مجھے کی ہے وہ اللہ تعالیٰ بڑے ہی سننے والے اور بہت ہی قریب ہیں اپنے علم سے سامعین اب ان آیتوں کی تفصیل سماعت کیجیے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم محسن انسانیت ہیں حکم ہو رہا ہے کہ مشرکوں سے اے نبی فرما دیجئے کہ میں جو تمہاری خیر خواہی کرتا ہوں تمہیں احکام دینی پہنچا رہا ہوں واض و نصیحت کرتا ہوں اس پر میں تم سے کسی بدلے کا طالب نہیں بدلہ تو اللہ تعالیٰ ہی دیں گے جو تمام چیزوں کی حقیقت سے مطلع ہیں میری تمہاری حالت اللہ پر خوب روشن ہے پھر جو فرمایا اسی طرح کی آیت سور غافر کی آیت نمبر پندرہ ہے یلق روح یعنی اللہ تعالیٰ اپنے فرمان سے جبریل علیہ السلام کو جس پر چاہتے ہیں اپنی وہی کے ساتھ بھیجتے ہیں وہ حق کے ساتھ فرشتے اتارتے ہیں وہ علام الغیوب ہیں اللہ پر آسمان و زمین کی کوئی چیز بھی چھپی ہوئی نہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے حق اور مبارک شریعت آ چکی باطل پرا گندہ اور بودا ہو کر برباد ہو گیا جیسے اللہ نے سورہ انبیاء کی آیت نمبر اٹھارہ میں فرمایا بل بالحق علی الباطل فیدمغه فاذا هو زاہقن کہ ہم باطل پر حق کو نازل فرما کر باطل کے ٹکڑے اڑا دیتے ہیں اور اسی کی بھوسی اڑ جاتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ والے دن جب بیت اللہ شریف یعنی خانہ کعبہ میں داخل ہوئے تو وہاں کے بتوں کو اپنی کمان کی لکڑی سے گراتے جاتے تھے اور زبان سے فرماتے جاتے تھے وقل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا اور حق آ گیا باطل مٹ گیا وہ تو تھا ہی مٹنے والا یہ روایت بخاری اور مسلم میں ہے نیز ترمیدی میں بھی ہے باطل کا اور ناحق کا دباؤ سب دب گیا بعض مفسرین سے مروی ہے کہ مراد یہاں باطل سے ابلیس ہے یعنی نہ اس نے کسی کو پہلے پیدا کیا نہ آئندہ کر سکے نہ مردے کو جلا سکے نہ اسے کوئی اور ایسی قدرت حاصل ہے بات تو یہ بھی سچی ہے لیکن یہ مراد اس آیت میں نہیں ہے واللہ عنہ پھر جو فرمایا اس کا مطلب یہ ہے کہ خیر سب کی سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے اور اللہ تعالیٰ کی بھیجی ہوئی وہی میں ہے وہی سراسر حق ہے اور ہدایت و بیان و رشد ہے گمراہ ہونے والے آپ ہی بگڑ رہے اور اپنا ہی نقصان کر رہے ہیں چنانچہ سن نبی داود میں ہیں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عن سے جب کہ مفوضہ کا مسئلہ دریافت کیا گیا تو آپ نے فرمایا تھا اسے میں اپنی رائے سے بیان کرتا ہوں اگر صحیح ہو تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے اور اگر غلط ہو تو میری اور شیطان کی طرف سے ہے اور اللہ تعالیٰ اور اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بری ہیں وہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی باتوں کے سننے والے ہیں اور قریب ہیں اپنے علم کے اعتبار سے ہر پکارنے والے کی پکار کو ہر وقت سنتے اور قبول فرماتے ہیں چنانچہ صحیح بخاری صحیح مسلم سورن نبی داؤ سورن ترمیدی وغیرہ میں ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ اپنے اصحاب رضی اللہ عنہم سے فرمایا تم کسی بہرے یا غائب کو نہیں پکار رہے ہو جسے تم پکار رہے ہو وہ سننے والے ہیں قریب ہیں یعنی اپنے علم کے اعتبار سے اور مجیب ہیں دعاؤں کو سننے والے ہیں